کہہ دو کہ میں تو تمہیں جیسا ایک انسان ہوں البتہ مجھ پر یہ وہی آتی ہے کہ تم سب کا اللہ بس ایک اللہ ہے لہٰذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے